خیر کے ساتھ عافیت بھی مانگو اللہم خلی برحمتی کا وعافیتی اللہ مقبلی فی یسرم کا وعافیہ یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت اور عافیت کے ساتھ خیر والی صورت مقدر فرما دیجئے یا اللہ میرے لیے اپنی طرف سے آسانی اور عافیت میں اچھائی کا فیصلہ فرما دیجئے استخارہ کی دعا میں خیر کے ساتھ عافیت کا بھی سوال کریں کیونکہ خیر کی بعض صورتیں انسان کے لیے بھاری بھی ہوتی ہیں